سالم نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہارا وجود ایسا ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت اہل تورات کو تو رات دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا اور وہ عاجز ہو گئے پھر انہیں ایک ایک قرات دیا گیا پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا انہیں بھی ایک ایک قرآد دیا گیا پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا تمہیں دو دو قرآد دیے گئے اس پر اہل کتاب نے کہا کہ یہ ہم سے عمل میں کم ہے اور اجر میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارا حق دینے میں کوئی ظلم کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا فضل ہے میں جسے چاہوں دوں صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو تینتیس